اپنے معاملے میں پھر کچھ کہنے لگے کہ ان پر ایک عمارت تعمیر کر دو رب ان کا حال زیادہ جانتا ہے لیکن جو وہاں اختیارات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک مسجد بنائیں گے اصحاب کا حال چل رہا ہے اللہ رب العزت والجلال نے پیچھے ان کے کچھ عجیب حال سنائے تھے کہ وہ سوئے رہے سورج ان کی دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی اور ہوا برابر آتی تھی اور وہاں سے کوئی گزرے تو ان کو جاگتا ہوا سمجھے حالانکہ وہ تو نیند میں سوئے ہوئے تھے اور ان کی کروٹیں اللہ پاک دائیں بائیں پلٹتے رہتے تھے کتے کو بٹھا دیا تھا اپنی باہوں کو پھیلا کر کے چوکھٹ پر وہ نگرانی کر رہا تھا تو اس کو دیکھ کر بھی لوگ ڈر جائیں جو آدمی ان کو دیکھنے کے لیے جائے بھاگے وہاں سے مرغوب ہو جائے کچھ مدت بعد اللہ نے ان کو اٹھایا وہ آپس میں پوچھ پرچھ کرنے لگے کتنا سوئے کسی نے کہا ایک دن ایک دن کا کچھ حصہ آپس میں پھر کہنے لگے چھوڑو یا فضول بحث بھوک لگی ہے کسی کو کھانا لینے بھیجو لیکن دیکھو سوچ سمجھ کر کے دھیرے دھیرے جائے اور کوئی حلال کھانا لے کر کے آئے کہیں حرام شک شبہ والا بت کے نام پر ذبح کیا ہوا کھانا نہ لے آئے اور دیکھو کسی کو پتا نہ لگنے دے اپنے آپ کو چھپا کر چادر اوڑھ کر کے جاوے اور چپ چاپ سے اپنا کام کر کے آ جاوے یہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا آگے اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں جس طرح ہم نے ان کو سلایا تھا بس اسی طرح سے ہم نے ان کو جگایا بھی وہ کدالی کا اثر نہ لوگوں کو ان کا حال بتا دیا تفسیر قرطبی میں نقل کیا ہے کہ ان کا حال کیسے معلوم ہوا میں ویسے پیسے اختصار سے بیان کر چکا ہوں کہ یہ لوگ اٹھے اور نیچے وہ لینے کے لیے گیا قرطبی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جس زمانے میں یہ لوگ غار میں گئے تھے اس وقت شہر میں بت پرستی غالب تھی بادشاہ بڑا ظالم تھا اس کا نام دقیانوس تھا اس نے بڑی کوشش کی ان کو تلاش کرنے کی لیکن ملے نہیں ایک تختی میں نام لکھوا کر کے اپنے یہاں سیف میں رکھوا دیا کہ یہ لوگ غائب ہو گئے تھے پتہ نہیں کیا ہوا اگر کہیں سے مل جائے تو ان پر سزا نافذ کی جائے کیونکہ انہوں نے ہم سے بغاوت کی تھی ان کو قتل کیا جائے اس نے نام لکھ کر ایک تختی میں رکھ دیا تھا مر گیا وہ ظالم بادشاہ اب اس پر بہت مدت گزر گئی حالات نے پلٹی کھائی بت پرستی والے مغلوب ہوئے وہاں ایک اور بادشاہ آیا ان پر جو موحد تھا صحیح العقیدہ تھا اس کا نام بیدسوس بیان کیا ہے تو وہ وہاں پر غالب تھا اب اس کو ایک پریشانی پیش آ گئی وہاں اس کی کمیونٹی میں اختلاف ہو گیا کہ باس بادل موت یہ روحانی ہے یا جسمانی ہے روحانی کے معنی یہ ہے کہ صرف روح اٹھے گی اور روح کو جزا سزا ہوگی جیسے آدمی سویا ہوا ہو اور بہت اچھا خواب دیکھے جنت کی سیر کر رہا ہے پھل کھا رہا ہے تو ایش کر رہا ہے آرام کر رہا ہے تو روح کو سکون مل رہا اور کسی کو ڈراؤنا خواب آئے کہ اس کو کوئی مار رہا ہے پیٹ رہا ہے شیر اس کے پیچھے دوڑا سانپ دوڑا کاٹ لیا کھا گیا تو یہ تکلیف ہوئی لیکن یہ ساری خوشی ہو یا غمی تکلیف ہو یا آرام یہ روح پر ہوتا ہے جسم جو ہے وہ تو سویا ہوا ہے تو کچھ لوگ ایسا کہتے تھے کہ قبر میں جانے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے وہ جو جنت دوزخ جو کچھ ہے مرنے کے بعد اٹھنا ہے یہ سب قبر ہی کے اندر اندر سب ہوگا وہ روح کو اچھی روح ہوئی تو اس کو اچھی اچھی چیزیں دکھائی دیں گی بری روح ہوئی تو اس کو بری بری چیزیں دکھائی دیں گی یہ مرنے کے بعد دوبارہ جو کچھ ہے وہ ہے لیکن صرف روحانی ہے جسمانی نہیں لیکن دوسرا طبقہ یہ کہتا تھا کہ نہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور جنت دوزخ یہ سب جسمانی ہے یعنی یہ جسم جو ہے بھلے زمین کے اندر گل گیا ہو سڑ گیا ہو ہڈیاں ہو گیا ہو لیکن اللہ پاک اس پر دوبارہ گوشت پوسٹ چڑھائیں گے دنیا کا جو جسم تھا سیم باڈی اللہ ریپیٹ کریں گے دوبارہ لائیں گے سیم چمڑی ہوگی سیم ڈی این اے ہوگا سیم بلڈ ہوگا گروپ ہوگا سیم چربی ہوگی فلیش ہوگا حتیٰ کہ یہ پورے جو ہیں فنگر ٹپس یہ بھی سیم ہوں گے حالانکہ ہر شخص کا انگوٹھا چھاپ الگ ہوتا ہے لیکن دوبارہ قبر سے اٹھیں گے تو انگوٹھے کا چھاپ بھی سیم ہوگا اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے حساب ہوگا پوچھ پرچھ ہوگی اور اس کے بعد جنت میں جانا ہوگا فزیکلی جسمانی طور پر وہاں حاضری ہوگی کھائیں گے پیئیں گے عیش کریں گے صرف روحانی نہیں ہے یہی صحیح عقیدہ ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے شاید آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں بنایا جنت میں رکھا اور پھر وہاں سے نیچے اتارا اسی لیے تاکہ ہم کو ہمارا اصل ڈیسٹینیشن یاد رہے کہ ہماری اصل جگہ وہ ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے اور اس کے لیے ہم محنت کریں اللہ نے دنیا میں نہیں بنایا جنت میں بنا کر پھر نیچے اتارا تاکہ قیامت تک آنے والوں کو پتا رہے کہ وہ جگہ ہے اس کی میں نے کوشش کرنی ہے میرے ابا وہاں تھے تو میں نے وہاں پہنچنا ہے ان کے پاس وہ تو ہوں گی ہی وہاں ہم نے بھی ان کے ساتھ وہاں جانا ہے تو یہ باس بادل موت کے بارے میں یہ ذرا سا ڈسپیوٹ چل رہا تھا اختلاف چل رہا تھا تو بادشاہ چونکہ نیک تھا راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتا تھا کہتا تھا کہ یا اللہ کوئی فیصلہ فرما دیجئے یہ میرے میری کمیونٹی میں کنفیوژن ہے سب لوگ پریشان ہیں اور میں جو ہے کوئی صاف بات ان کو کہہ نہیں پا رہا ہوں تو آپ ہی کوئی صحیح فیصلہ فرما دیجئے اللہ پاک نے بادشاہ کی دعا سن لی اصحاب کو جگا دیا اور وہ اٹھ کر کے وہاں پر آئے نیچے کھانا لینے کے لیے اب یہ ہوا کہ یہ ایک بیکری والے کے پاس آیا کچھ نان خریدنے کے لیے اور پیسہ جو اس نے نکالا تو وہ تو تھا پرانا سکہ تین سو سال پہلے کا اس بیکری والے نے کہا کہ یہ کون سا سکہ دے رہا ہے تو یہی تو پیسہ ہے نا یہ پیسہ نہیں پیسہ تو بدل گیا ہے دیکھو آج کل تو یہ پیسہ ہے اور یہ تو بہت پرانا سکہ ہے کہاں سے لایا تو تجھ کو کہیں سے کچھ خزانہ ملا ہے چوری کی ہے تو نے میں نے چوری نہیں کی ہے میں کوئی خزانہ کہیں سے نہیں لایا ہوں یہی تو سکہ ہے کہا نہیں یہ سکہ نہیں ہے اب یہ ان میں شور شرابہ ہو رہا تھا تو یہ آس پاس کے کچھ لوگ جمع ہو گئے یہ ڈر گیا اب اس کو پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے پاس کہ یہ کوئی آدمی عجیب سا سکہ دکھا رہا جھگڑ رہا ہے ہم سے یہ وہاں پر پہنچا تو دیکھا بادشاہ کوئی اور ہے اب اس نے کہا کہ ماجرا کیا ہے یہ کیا ہے کون سا زمانہ چل رہا ہے انہوں نے کہا تو دقیانوس بادشاہ وہ تو تین سو سال پہلے مر گیا تھا وہ تین سو سال پہلے ہاں وہ تو مر گیا تھا یہ تو دوسرا زمانہ ہے اچھا تو اس نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ ہمارا تو یہ قصہ ہوا تھا بادشاہ نے کہا کہ ایک منٹ ایک منٹ میں کچھ دن پہلے وہ تختی دیکھ رہا تھا تو اس میں میں نے یہ چیز دیکھی تھی کہ کچھ نوجوان غائب ہو گئے تھے اور ان کا عجیب حال ہوا تھا ان کو پکڑ کے ان کو قتل کیا جائے وہ تختی اٹھا کر کے لایا ان سے پوچھا تم لوگوں کے نام کیا ہیں تو انہوں نے اپنے نام بتائے اب میں سے ایک کا نام یملیخا دوسرے کا نام تملی خا تیسرے کا نام مکسلمینا چوتھے کا نام کشفوت پانچویں کا نام کشافتی نام بتائے اس نے کہا یہی نام لکھے ہوئے ہیں تختی کے اوپر تو کہاں اب بات سمجھ میں آ گئی سمجھ میں آ گئی اللہ پاک نے تم کو اس وقت اٹھایا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بعض بادل موت جسمانی ہے عقلی طور پر ایک آدمی کا تین سو سال سونا کھائے پیے بغیر ناممکن محال مگر جو اللہ ان کو اس طرح سلا کر پھر نیند سے اٹھا سکتا ہے تو وہی اللہ قبر میں جانے کے بعد اس قبر سے بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے اللہ پاک نے یہ ثابت کرانے کے لیے تم کو جگایا ہے اور دیکھو سب کو بلاؤ بھائی دیکھو آج سے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں یہ کوئی بھی اس بات مسئلے میں اختلاف نہ کرے یہ روحانی ووہانی والی بات نہ کرے یہ بعض بادل موت جسمانی ہے اور یہ اصاب کاف دلیل ہیں کہ اللہ دوبارہ اٹھا سکتے ہیں اللہ کی قدرت ہے اللہ کے پاور کو انڈر اسٹیمیٹ اور چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جب آسمان بنایا زمین بنائی سورج بنایا چاند بنائے بنایا ستارے بنائے پہاڑ بنائے سمندر بنایا یہ سب کچھ بنایا تو میں چھ فٹ کی انسان کو دوبارہ قبر سے اٹھا نہیں سکتا دوبارہ نکال سکتے ہیں اللہ پاک تو اللہ کی قدرت میں شک نہیں کرنا چاہیے یہ ثابت ہو گیا اب جو ہے اس کے بعد کیا ہوا بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور بہت سا اچھا اچھا کھانا وانا لے کر کے بادشاہ جو ہے ان کی مہمانی دعوت کے لیے چلے بادشاہ کے ساتھ بہت سے شہر والے اور بھی لوگ ہو گئے جب اس پہاڑی کے نیچے پہنچے تو وہ جو کھانا لینے آئے تھے تملی تملیخا تملی نے کہا دیکھو ہم لوگ سب اوپر چڑھے نا تو یہ شور شرابہ سن کر میرے ساتھی ڈر جائیں گے وہ سمجھیں گے کہ بادشاہ فوج لے کر مارنے کے لیے آیا ہے ان کو تو پتا ہے نہیں تو مجھے پہلے اندر جانے دو میں ان سے اطلاع کر دوں ان کو میں لے آتا ہوں اور یہاں آ کر کے پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہاں کھانا بھی کھائیں گے اور آپ سے بات بھی کر لیں گے اور ملاقات بھی ہو جائے گی بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے یہ لوگ یہاں پڑھ رہے اب یہاں دو روایتیں آتی ہیں ایک روایت تو معرف القرآن میں یہ نقل کی کہ یہ طبلی اوپر جب گئے ساتھیوں سے کہا وہ لوگ بہت خوش ہوئے اللہ سے دعا مانگی اللہ کا شکریہ ادا کیا لیکن اللہ نے اسی وقت ان کی روح کھینچ لی اور ان کا انتقال ہو گیا بادشاہ سے ملاقات نہ کر پائے یہ ایک روایت ہے دوسری روایت البحر المحیط میں مفسر ابو حیان نے نقل کی کہ نہیں تملیخہ ان کو بلا کر کے لائے وہ لوگ نیچے آئے بادشاہ سے بغلگیر ہوئے معانقہ کیا ملاقات کی اور اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کے جو کچھ کھانا وانا کھایا تناول کیا اور اپنی جگہ پر گئے اور پھر اللہ پاک نے ان کی روح کھینچ لی اور ان کا انتقال ہو گیا اب یہ موت آ گئی ان پر نیند نہیں اب موت آ گئی اب اس کے بعد ان لوگوں میں آپس میں جو نیچے تھے بادشاہ کے ساتھ ان میں اختلاف ہو گیا کچھ لوگ کہنے لگے ہم یہاں عمارت بناتے ہیں دوسرے کہنے کہنے لگے لگے نہیں یہاں مسجد بنا دیتے ہیں ہیں یہ کچھ لوگ عمارت بناتے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاید یہ وہ لوگ تھے جو ابھی اس شہر میں تھوڑے بہت بت پرست باقی تھے بت پرستی بالکل ختم نہیں ہوئی تھی تو وہ لوگ بھی اس عجیب قصے کو سن کر ان سے ملنے کے لیے آئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ یہ بت اس زمانے سے غائب ہوئے تھے تو ہم یہاں پر ایک عمارت بنا دیں گے جیسے بت پرستوں کی عادت ہے کہ ایسی کوئی عجیب بات ہو قصہ ہو تو وہاں عمارت بنا دیتے ہیں تو ان کی یادگیری کے لیے یہاں ایک عمارت بنا دیتے ہیں لیکن جو لوگ اپنے کام کاج پر غالب تھے یعنی بادشاہ تو بادشاہ اور ان کے ساتھیوں نے کہا نہیں ادھر ادھر کی عمارت نہیں بنانی ہے اگر بنانی ہے تو مسجد بنائیں گے چنانچہ وہاں پر وہ ایک عبادت خانہ ایک مسجد بنا دی اس پہاڑی پر تاکہ کوئی وہاں سے گزرے نماز کا وقت ہو اور پڑھنا چاہے تو وہاں نماز پڑھ سکے ویسے بھی ان کے مذہب میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا ضروری تھا یہ تو ہمارے مذہب میں چھوٹ ہے کہ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں ہوں وہاں پڑھ سکتے ہیں ورنہ ان کے مذہب میں عبادت خانے میں جا کر پڑھنا ضروری تھا جیسے آج بھی وہ چرچ میں ہی جا کر عبادت کرتے ہیں سینگوگ میں جا کر عبادت کرتے ہیں مندر میں عبادت کرتے ہیں تو ان کے یہاں مذہب میں مذہبی طور پر عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنا ضروری ہے ہمارے یہاں کہیں بھی عبادت کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلو مسجد بنا دیتے ہیں کوئی یہاں سے گزرے اور اس کو یہاں نماز پڑھنی ہو تو پڑھ سکے تاکہ عبادت خانہ اس کے لیے وہاں موجود ہو عیسائی زمانہ تھا حضور سے پہلے کا دور تھا اس لیے وہاں ایک مسجد اور عبادت کی جگہ بنا دی اب یہاں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کہیں پر کچھ لوگ دفن ہوں اور ان کے قریب مسجد بنائی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجد بنائی تھی یہود نصارہ نے اور میری قبر پر مسجد مت بنانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں قبر سامنے ہو اور اس کی عبادت کی جائے جیسے یہ قبلہ ہے تو یہاں قبر ہو اور اسی لیے مسجد بنائیں تاکہ اس قبر کی پوجا ہو عبادت ہو یہ حرام ہے یہ شرک ہے یہ جائز نہیں ہے تو اگر کہیں مسجد میں پیچھے کی طرف کوئی قبر ہو یا کوئی قبر تھی اور وہاں قریب میں کوئی مسجد بنا لی یا قبرستان میں جگہ خالی تھی اور اس علاقہ میں مسجد نہیں ہے اور وہاں قریب میں نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی یا جیسے ہمارے قبرستان کے اندر میں نماز کی جگہ ہوتی ہے اب اگر عصر مغرب کا ٹائم ہوا تو جنازہ پڑھنے کے بعد وہاں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ قبر کی عبادت نہیں ہو رہی ہے وہ تو اللہ کی عبادت ہو رہی ہے یہ آج کل سعودی میں عرب میں یہ بعض لوگوں کو شرک شرک شرک شرک کرتے کرتے ایسی بیماری گزر رہی ہے کہ وہ ہر چیز کو شرک کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کسی قبر کے پاس کوئی مسجد بھی نہیں ہونی چاہیے وہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں ہندوستانیوں کو کہ یہ ہندو ہیں ان کی مسجدوں میں قبریں ہوتی ہیں اور یہ قبر کی پوجا کرتے ہیں قبوری ہے یہ قبوری ہے اور بلکہ یہاں سے آگے چل کر آج کل سیریا میں شام میں یہ بعض متشدد غیر مقلدین اٹھ کھڑے ہوئے ہیں وہ ہر جگہ جہاں کوئی سمجھیے مقبرہ بنا ہو تو اس مقبرے کو توڑ تاڑ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس مزار تھا سارا مزار بم کے ذریعے تہس نہس کر دیا حضرت خالد الولید رضی اللہ عنہ کی قبر کی بھی بے حرمتی ہے ایک اور بزرگ تھے اس زمانے میں کئی پچاس سو سال پہلے کوئی بزرگ گزرے تھے ان کی قبر کے پاس کوئی چھوٹا سی چھوٹی سی عمارت بنائی تھی تو ان خبیصوں نے وہ عمارت بھی بم کے ذریعے گرائی وہ قبر بھی کھو دی اور اس میں سے اس بزرگ کی ہڈیاں نکالے یہ ان کے دماغ میں یہ ایسا کیڑا گزر گیا ہے پتہ نہیں کیسے ہو گئے ہیں بلکہ سعودی عرب میں کچھ لوگ نالائق تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی قبر جو مسجد نبوی میں ہے یہ بھی بدت ہے اور اس کو بھی یہاں سے نکالنا ضروری ہے ہاں یہ ابو بکر جزائری کا مقولہ کسی نے کل ہم کو واٹس ایپ کے اوپر بھیجا تو انہوں نے کہا کہ یہ شرک کی ہوا ختم نہیں ہوگی جب تک اس بدھ کو یہاں سے نہ نکالا جائے نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ یہ گمبد خزرہ اور حضور کے روزہ کو بدھ کہتے ہیں اور بدت کہتے ہیں اس کو شرک کہتے ہیں یہ ان ان کا کی شیطان نے اتنی بگاڑ دی ہے خراب کر دی ہے حالانکہ ہم دیکھیں تو رسول اللہ کی قبر پر مسجد نہیں بنی ہے مسجد تو رسول اللہ کے روزے کے سائڈ پر تھی رسول اللہ کا جو روزہ ہے وہ تو حضرت عائشہ کا گھر تھا حضرت عائشہ اس کی مالک تھی وہاں حضور دفن ہوئے اب یہ ہے بات اور ہے کہ بعد میں ایک واقعہ ہوا اس کی بنا پر وہ جالی بنائی گئی اور نیچے کھدائی کر کے وہ بالکل اس میں لوہے کی دیوار بنائی گئی سیسا پگھلایا گیا اور اس پر جھالی بنائی گئی اور اس پر وہ گرین گنبد بنایا گیا یہ بعد میں ضرورت کی وجہ سے بنا ہے اور وہ حصہ مسجد کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا لیکن اس جگہ پر جان بوجھ کر حضور کی عبادت کے لیے کوئی مسجد نہیں بنائی گئی ہے تو ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں پڑ رہی ہے کسی عربی سے آپ بات کریں تو اس کو سورہ کہف کی یہ آیت سنا ہے قرآن میں ہے لنت تخیزن علیہ مسجدہ اصحاب کہف کی قبر جہاں تھی وہاں مسجد بنائی گئی قرآن نے اس کو نقل کیا ہے معلوم ہوا جہاں قبر ہو تو اس کے قریب مسجد بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے تو ہمارے ہندوستان میں بہت سی مسجدوں میں ہم جاتے ہیں تو پیچھے قبر ہوتی ہے آگے مسجد ہوتی ہے وہ قبر تو پیچھے ہے یہ لوگ اتنے خبیص ہیں کہ تبلیغ جماعت کو بھی مشرق کہتے ہیں یہ کہتے ہیں مرکز نظام الدین پر یہ مولانا الیاس اور مولانا یوسف مولانا انعام الحسن صاحب کی قبریں ہیں اور تبلیغ والے اس کی پوجا کرتے ہیں تو اس مجبوری کی وجہ سے وہاں تبلیغ نظام الدین والوں کو اسے بند کر دینا پڑا ورنہ پہلے ہم جاتے تھے تو یہ قبریں کھلی تھیں وہاں ایک درخت بھی بنا ہوا تھا اور اس کے قریب کھڑے رہ کر سلام پڑھتے تھے لیکن آج آپ جائیں گے تو ایک دیوار بنا دی ہے اور ڈھانک دیا ہے ان قبروں کو کیونکہ یہ عربی جو ہیں تبلیغ جماعت کو مشرق کہتے ہیں کہ وہاں مرکز نظام الدین پر قبر کی پوجا ہوتی ہے تو یہ سمجھیے کہ خود ان کا دماغ خراب ہے اور دوسروں کو ساری دنیا کو مشرق کہتے پھرتے ہیں صرف اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں باقی ساری دنیا شرک کرتی ہے اللہ کے بندو تم وہ کتنے اربستان میں کتنے عرب ہیں سعودی میں پچیس ملین ہیں اور ہمارے ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں ایک ارب کے اندر ڈھائی سو کتنے two hundred and fifty million مسلمان ہیں کتنے بنیں گے اس کے ڈھائی سو لاکھ ڈھائی سو لاکھ پاکستان میں تین سو لاکھ بنگلہ دیش کے اندر میں دو سو لاکھ تو تم تو ہمارے سامنے ایک مٹھی کی طرح سے بن جاؤ گے مسلمان تو یہاں ہے تمہارے وہاں کہاں ہے خام خواہ کے لیے شرک ورک کی باتیں کرتے پھرتے وہ بات کچھ سمجھتے نہیں اور ساری دنیا کو مشرق کہتے پھرتے ہیں دیکھو یہاں قرآن میں ہے یا صابق کی جگہ پر لنت تخیز علیہ مسجدہ مسجد بنا دی گئی تھی تو بات سمجھنا چاہیے اللہ پاک یہاں پر اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا وہاں والوں کو ان پر واقف کر دیا لیا وعد اللہ حق یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ کب کو اس لیے اٹھایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور وہ بفیہ اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں قیامت آنے والی ہے اللہ پاک نے جگہ جگہ قرآن میں ڈکلیئر کر دیا ہے اس کی عقلی اور نقلی دلیل موجود قیامت آئے گی کیوں آئے گی ہم عقلی دلیل سے بھی سمجھا سکتے ہیں نقلی دلیل سے بھی سمجھا سکتے ہیں تو قیامت بے شک آنے والی ہے قیامت اگر نہ آئے اللہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت بیان کی قیامت کا دن ضروری ہے قیامت کا دن ضروری ہے کیوں ضروری ہے اس لیے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کے لوگ ہیں جی مالدار غریب جی اور چھوٹے بڑے اچھے برے نیک صالح اور فاسق فاجر کوئی ظالم مظلوم تو اگر قیامت کا دن آئے تو پھر اللہ وہاں سب کو جمع کریں اور سب میں فیصلہ کریں اور انصاف کریں اور نیک کو نیکی کا بدلہ دیں اور برے کو برے کی سزا دیں اگر قیامت نہ آئے قیامت نہ ہو اور مرنے کے بعد قبر میں گئی اور سب کچھ فنش ہو جائے تو پھر تو اس دنیا میں ظالم لوگ اچھے رہے فاسق فاجر غنڈے شرابی کبابی بدماش یہ اچھے رہے اور جو بیچارے مسکین ضعیف نیک سالے صوفی پرہیزگار وہ بیچارے مظلوم وہ بیچارے بری حالت میں رہے تو اللہ ایسے بے انصاف نہیں ہے کہ مخلوق کو پیدا کر کے ظالموں کو مسلط کرنے ظلم کرتے رہیں اور ان کی کوئی پکڑ ہی نہ ہو ظالم کی پکڑ کبھی دنیا میں ہو جاتی ہے اگر دنیا میں نہیں ہوئی تو اللہ کے یہاں میدان حشر میں ہوگی تو قیامت کا دن آنا ضروری ہے تاکہ اس میں انصاف قائم ہو اللہ نے کہا سات اللہ رئی بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں آگے اللہ کہتے ہیں ابن علیہ بنیا وہ لوگ جو وہاں وہاں تھے آپس میں ذرا چھینا جپٹی کرنے لگے اپنے کام کاج میں کہنے لگے کہ یہاں پر کوئی عمارت بنا دو رب بہم ان کا رب ان کا حال زیادہ جانتا ہے پھر بھی عمارت بنا دینا ہے یہ رب عالم بہم کس کا جملہ ہے ایک تفصیل یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ جملہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ابن علیہ بنیانا عمارت بنا دو رب کو ان کا حال زیادہ معلوم ہے لیکن دوسرا قول یہ ہے دوسری تفسیر کہ ان کی بات تو پوری ہو گئی بنیانا پر اور رب عالم بہم یہ آگے اللہ کا ارشاد ہے اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ عمارت بنانے کو کہہ رہے تھے ان کا حال اللہ زیادہ جانتے تھے کہ ان کے ارادے کیا تھے وہ کیوں وہاں عمارت بنانے کو کہہ رہے تھے وہ کس قسم کی عمارت بنانا چاہتے تھے اور کیا مقصد تھا ان کا اللہ اس کو خوب جانتے تھے اسی لیے اللہ پاک نے ان کی بات چلنے نہیں دی کہ وہ جیسی ویسی عمارت نہیں بنانے دی بلکہ اللہ پاک نے وہاں مسجد بنانے کا بندوبست کیا تاکہ لوگ اس مسجد میں اللہ کی عبادت کر سکیں اس لیے فرمایا قول الزین غلب اعلیٰ امرحیم جو لوگ اپنے کام کاج پر غالب تھے یعنی بادشاہ وہ موحد تھے وہ غالب تھے ان کے پاس اختیار تھا اتارٹی تھی وہ بولے کہ لنت تخیزن علیہ مسجد ہم تو یہاں ایک مسجد بنائیں گے چنانچہ وہاں مسجد بنا دی اور آج بھی جو لوگ سیاح سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں سیریا میں جارڈن میں اور وہاں سابق کی وہ غار دکھاتے ہیں تو وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے کہتے ہیں یہ سابق کی غار ہے اندر لے جاتے ہیں وہاں کچھ ہڈیاں بھی پڑی ہوتی ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کتے کی شکل بھی وہاں بنی ہوئی ہے دہلیز پر اور وہاں ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے کہ یہ مسجد بنائی تھی جس کا سورہ کہف کے اندر ذکر ہے بہرحال حضرت مفتی شفیع صاحب نے اس مسئلے کو ٹچ کیا ہے کہ بھئی قبر کے آس پاس اگر مسجد بنائی جائے تو اس کی گنجائش ہے ضرورت کے لیے اگر بنائی جائے کسی مجبوری کی وجہ سے بعض مرتبہ جگہ نہیں ہوتی ہے تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں بنانے میں حرج نہیں بشد کی عبادت کس کی ہو اللہ کی اور وہ قبر جو ہے قبلہ کی سائڈ پر نہ ہو قبلہ کی طرف نہ ہو بلکہ آج کل یہ لوگ سمجھیے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں قبر کی طرف مسجد نہیں بنانی ہے اور مسجد نبوی کا ایکسٹینشن ہو رہا ہے حالانکہ اس ایکسٹینشن کی اتنی کوئی خاص شدید ضرورت نہیں ہے لیکن ان کو ایک شوق ہے تقریب کا توڑ پھوڑ کا ساری عمارتیں توڑ پھوڑ کر کے اے بیچارے غریب مسکین حاجیوں کو دور دور کر دیتے ہیں مسجد آنا مشکل ہو جاتا ہے تو حرم کے قریب جو ہوٹلیں تھیں ساری توڑ تاڑ کے ختم کر دی اور مسجد نبوی میں لیفٹ سائڈ پر جنت البقی ہے تو جنت البقی کی سائڈ پر ایکسٹینشن کیا اب اس مسجد نبوی میں جو نماز پڑھے گا تو اس کا صدر جنت البقی کی طرف ہوگا اور جنت البقی میں تو قبریں پڑی ہوئی ہیں وہاں بادشاہ کو کہا گیا کہ اس طرف آپ ایکسٹینشن مت کیجیے کیونکہ وہاں قبریں ہیں اور مسجد وہاں تک جائے گی تو قبروں کی طرف سدا ہوگا مگر انہوں نے کسی کا سنا نہیں اور بنائے جا رہے ہیں مسجد اور ابھی پیچھے آرڈر دے دیا پیچھے یہ طیبہ سینٹر اور یہ جو ہوٹلیں ہیں ساری ہوٹلیں توڑ تاڑ کے ختم کر دینی ہے کہتے ہیں اس کو بھی ایکسٹینشن کرنا ہے اب وہ پتہ نہیں حاجی دے گا کہاں رہے گا کہاں تو یہ اللہ پاک ان کو کچھ عقل دے کچھ سمجھ دے اور سمجھیے کہ دوسروں کو مشرق مشرق کہنے سے باز آنے کی توفیق دے ان کو اور دنیا میں الحمدللہ مسلمان ہیں موحد ہیں قرآن پڑھنے والے ہیں سمجھ والے ہیں عربی ہونا یہ مفتی اور شیخ الاسلام علامہ ہونے کی دلیل نہیں ہے عربی جاننا یہ علم تو قرآن حدیث پڑھنے سے آتا ہے ہمارے علماء کے پاس علم موجود ہے ہندوستانی علماء کا علم ٹھوس ہے الحمدللہ ہمارے پاس بڑے بڑے اکابر ہیں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے اور پرانے اکابر میں حضرت گنگوئی حضرت تھانوی اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے اکابر ہیں انہوں نے دین کو سنبھالا ہے جب اس طرف اندھیرا تھا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا حدیث کو اس وقت دو سو تین سو سال سے ہندوستان نے حدیث کو سنبھالا ہے قرآن کو سنبھالا ہے اور اس وقت بھی یہ بچے حافظ وافظ ہوتے ہیں ہمارے یہاں ہوتے ہیں الحمدللہ ہمارے بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کر کے محفوظ رکھا ہے ورنہ اس طرف ماں مصیبت ہے ان کی اولاد نسلیں تو تباہ ہو رہی ہیں پیسے بہت آ رہی ہیں ڈرگز کھا کھا کے ختم ہو رہے ہیں ولا احدا اب کچھ لوگ کہیں گے کہ اصحاب تین تھے چوتھا ان کا کتا کوئی کہے گا پانچ تھے چھٹا ان کا کتا لیکن یہ بن دے کے تیر پھینکنا ہے تیر مارنا ہے کچھ لوگ کہیں گے سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا بس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب کو ان کی گنتی خوب معلوم ہے نہیں جانتا ان کی صحیح تعداد کو کوئی مگر تھوڑے لوگ لہذا آپ اس بارے میں ان سے بحث مت کیجئے مگر سرسری بحث اور آپ ان کے بارے میں کسی سے کوئی بھی چیز مت پوچھیے ان کی گنتی کتنی تھی یہ کتنے تھے تو چونکہ یہ اس زمانے میں تھے جب عیسائیت تھی تو سیقولون کے مطلب وہ نصارہ اور وہ یہود جنہوں نے سوال کروایا تھا وہ آپس میں ڈبیٹ کریں گے بحث کریں گے کہ بھئی اصحاب کف کتنے تھے تو کوئی کہے گا کہ اصحاب کف تین تھے چوتھا ان کا کتا اور کوئی کہے گا پانچ تھے چھٹا ان کا کتا اللہ کہتے ہیں رجمم بالغیب یعنی دیکھے بغیر تیر مارنا رجما کے معنی پتھر پھینکنا تیر مارنا اور بالغیب کے معنی دیکھے بغیر بھئی نشانہ وہاں ہے اور پتھر اٹھا کے یوں مار دیا دیکھا نہیں کہ نشان نشان کدھر ہے بھائی پہلے دیکھ کر پتھر مارنا چاہیے جس کو مارنا ہے جس کو تیر مارنا ہے تو نشان لے کر ماریں گے ادھر ادھر انڈا فائرنگ کرنے کا کیا مطلب تو جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ انڈا ڈون فائرنگ کرتے ہیں دیکھے بغیر آگے اللہ نے کہا کو سواتوں کلب سات اور آٹھواں ان کا کتا کچھ لوگ ایسا کہیں گے اچھا اللہ پاک نے آگے فرمایا قر ربی عالم بعدتہم رب کو معلوم ہے ان کی صحیح تعداد ما یعلمون الا قلیل ان کو نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ تھوڑے لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے انا من القلیل میں اس قلیل میں سے ہوں میں جانتا ہوں وہ کتنے تھے پھر کہنے لگے وہ کیسے کہا یہ آخری بات سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا اور اس کی دلیل یہ کہ پہلی دو باتیں جو نقل کی تو اللہ نے اس کے ساتھ رجمم بالغیب کہا لیکن تیسری بات کے ساتھ رجمم بالغیب نہیں کہا معلوم ہوا یہ تیسری بات صحیح ہے اصل میں عیسائیوں میں تین گروپ ہو گئے تھے ایک فرقے ملکانیہ دوسرا یعقوبیہ اور تیسرا نستوریہ ملکانیہ جو ان کا گروپ تھا عیسائیوں کا وہ کہتا تھا تین تھے یعقوبیہ کہتا تھا کہ پانچ تھے لیکن نستوریہ جو صحیح تھا موحد تھا وہ کہتا تھا سات تھے تو اللہ پاک نے کہا کہ ان تین گروپوں میں جماعتوں میں یہ تیسری جماعت یہ صحیح کہہ رہی تھی وہ قلیل تھے وہ تھوڑے تھے باقی وہ دو تھے وہ سب پر غالب آ گئے تھے یہ تھوڑی والی تعداد صحیح تعداد بولنے والی تھی یہ اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ کر دیا خود بائبل کے اندر میں ان کا قصہ لکھا ہوا ہے اصحاب کہف کا اور اس کا ٹائٹل ان کو دیا ہے دا سیون سلیپرز سات سونے والے تو اس میں بھی یہ مستوریہ نے جو ہے شاید یہاں قرآن سے اپنی اسٹوری کو چوری کیا ہے اور اس سے اس کی اصلاح کی ہے اس میں انہوں نے ادھر ادھر بگاڑ بھی کر دیا ہے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعداد کے بارے میں لا تمہاری اللہ میرا ظاہرہ سرسری بحث کرنا بہت زیادہ اگر کوئی آپ سے کوئی بحث کرنے کے لیے آئے کتنے تھے تو ایسی بحثوں میں نہیں پڑھا کرتے قرآن پاک کوئی ہسٹور کوئی کوئی اسٹوری اور قصے کہانیوں کی بک نہیں ہے کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے قرآن پاک تو ایک واعظانہ ناصحانہ کتاب ہے اس لیے قرآن میں جب کوئی قصہ بھی آتا ہے تو اس میں صرف واض اور نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں باقی ادھر ادھر کے کس جگہ کون سے زمانے میں کس ٹائم میں ایگزیکٹ ڈیٹ کون سی تاریخ کون سی کتنا تعداد اور فگر قرآن اس ڈبیٹ میں نہیں جایا کرتا کیونکہ یہ فضول چیزیں ہیں قرآن فضول چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے کام کی بات کرتا ہے اس لیے فرمایا لا تمہاری فیم اللہ میران ظاہرہ کوئی آپ سے اس بارے میں بحث کرے تو سرسری بحث کرنا آپ بھی اس کے ساتھ ورنہ بہت ڈیپ مت چلے جانا گہرائی میں جا کر کے بحث مت کرنا سرسری بحث کرنا اور اور اصحاب کاف کے بارے میں ان سے پوچھنا نہیں یہودیوں سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے جو کہہ دیا وہ کافی ہے باقی ڈیٹیل ان سے مت پوچھنا ایک بات یاد آ گئی یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آپ ہمیشہ بائبل کوٹ کرتے رہتے ہیں بائبل میں یہ لکھا ہے نا بائبل میں وہ لکھا ہے نا بائبل میں یہ لکھا ہے اللہ تو کہنے لا منو مہادا بائبل کو کوٹ کرنا ہی نہیں چاہیے کیا ضرورت ہے قرآن کو نہیں کوٹ کر سکتے قرآن کی آیتیں بیان کرو نہیں حدیثیں بیان کرو نہیں ادھر ادھر کی بائبل بائبل گیتا سیتا ادھر ادھر بیکار باتیں کیوں کرتے پھرتے ہو اس کا نقصان کیا ہوا پتا ہے میری ملاقات ایک حیدرآباد کے عالم سے ہوئی مجھے کہنے لگے مولانا صاحب آپ ہمارے یہاں آؤ آپ ذرا ذاکر نئی کا برابر آپریشن کرتے ہو میں کہا کیوں کہنے لگے اس کی مصیبت کڑی ہو گئی ہمارے یہاں ہمارے جوانوں نے اپنے گھروں میں بائبل گھسا دی بائبل پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ذاکر نائک بائبل کا حوالہ دیتا ہے تو ہم بھی بائبل میں رسول اللہ کو ڈھونڈتے ہیں کہ رسول اللہ کا ذکر بائبل میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن پڑھتے نہیں نماز پڑھتے نہیں اور گھر میں بائبل لے کر رکھ دیے اللہ تو یہاں کہہ رہے لا تستفتی مینو محدہ کہ اس بارے میں ان سے پوچھنا ہی مت یہود سے نصارہ سے کسی سے کچھ مت پوچھنا جو ہم نے کہہ دیا ہے وہ کافی ہے حضور نے حدیث میں کہا ہے کہ حضرت عمر والی حدیث آپ کو پتا ہے کہ نہیں حضرت عمر ایک دفعہ یہودیوں کے مدرسے سے گزر رہے تھے وہ لوگ اپنی کتاب پڑھ رہے تھے تو اس میں کسی ورق کے اوپر کچھ حضور کے بارے میں کچھ لکھا ہوا تھا تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ بھئی یہ میں ذرا تھوڑی دیر بورو کر سکتا ہوں میں آپ کو واپس کر دوں گا وہ لیے ان سے وہ کتاب وہ اوراخ اور حضور کے پاس لے کر آئے حضور میں ان کے مدرسے سے گزر رہا تھا اور اس میں یہ بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھو ہمارے قرآن کی موافقت میں یہ چیز ہے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اب جو ہے انہوں نے جب اس میں سے پڑھنا شروع کیا حضور کا چہرے انور لال لال ہو گیا حضور تو بہت حسین تھے گورے گورے تھے جب کچھ غصہ آتا ناراضگی ہوتی ناگواری ہوتی چہرے انور سرخ ہو جاتا لال لال ہو گئے حضرت صدیق اکبر نے دیکھا ابو بکر کو کونی ماری دیکھتا نہیں کیا ہے پڑھ جا رہا ہے انہوں نے دیکھا وہ تیری یہ تو سیدھے بیٹھ گئے تزین بلّہ رب نبی اسلام دین و محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبیہ ہم خوش ہیں اللہ کو رب مان کر اسلام کو مذہب مان کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر سوری یا رسول اللہ معاف کر دیجئے رسول اللہ کا غصہ ٹھنڈا پڑا فرمائیے تم کیا کر رہے ہو اب متحب تم لقد جئتكم بها بيضاء نقيه ليلها كنهارها سواء اس کے بعد حضور نے فرمایا والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي یہ تم کیا کر رہے ہو ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو متحبکون انتم میں یہ دین اسلام تمہارے لیے لایا ہوں بالکل روشن چمکدار ہے اس کا دن اور رات برابر ہیں اس میں وہ اجالا ہے رات میں بھی جو دن میں اجالا ہوتا ہے بالکل صاف اور روشن دین ہے اور بالکل اسٹریٹ اور سیدھا دین ہے تم اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر کہاں جا رہے ہو دیکھو اگر موسا اس وقت زندہ ہوتے تو ان کو بھی یہ ورق چھوڑ چھاڑ کر کے میری اتباع کرنا لازم ہوتا میرے دین پہ چلنا پڑتا ان کو تو تم کیوں ادھر ادھر اپنا ذہن جانے دیتے ہو منع فرمایا حضور نے کہ مت پڑھو ان کی چیزوں کو فرمایا لا تو اہل حالل ولا تکذبوہم بولا تو ہوں کتاب خود آ کر تم سے کوئی بات کہیں تو تم اس کو سچا بھی مت کہو جھوٹا بھی مت کہو بس سن کے آگے کہو گے ٹھیک ہے خدا حافظ باقی اس کی بات کو لے کر کے آگے پھیلانا منع کیا اس سے تو ذاکر نائک بیوقوف ہے سب الٹا کام کر رہا ہے اللہ یہاں کہہ رہے ہیں ولافی احدا منع کر دیا کہ کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے اندر غیرت نہیں ہے کتنے بھی غیرت ہو گئے وہ دوسروں کی کتابوں کے حوالے دیتے پھرتے ہو آگے اللہ نے فرمایا ولا تک قدم اللہ شاء اللہ اور کسی شے کے بارے میں ایسا مت کہو کہ میں یہ ضرور کل کرنے والا ہوں یوں کہو اللہ اللہ انشاء اللہ ملا لو مگر یہ کہ اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا وزقر رب کا تھا اور رب کو یاد کر لیا کرو جب بھول جاؤ اور کہہ دو آسا ربی رشدا میرے خیال میں اس کی تفسیر کل پڑھ لیں گے اشراق کا ٹائم ہو گیا ہے یہاں سے پھر ولا تقول شیئن سے کل پڑھ لیں گے جو کچھ کہا سنا اس کو اللہ ہمارے دل میں بٹھائے عمل کی توفیق فرمائے سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغ یا رب رحم یار محض اپنے فضل نے کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے پوری امت کے ساتھ رحم کرم عفو اور صفا اور عافیت کا معاملہ فرمائیے ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے دین کی سمجھ عطا فرمائیے یا اللہ دین پر چلنے کا شوق عطا فرمائیے اور دین پر چلنا آسان فرمائیے اور یا اللہ جو کچھ پڑھا اس کو ہمارے دل میں بٹھائیے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیے ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائیے ہمارے دین کی حفاظت فرمائیے فرق باطلہ سے حفاظت فرمائیے ہر طرح کی اللہ ہر ہر طرف سے حفاظت فرمائیے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائیے یا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 بچہ سائیکل پر ساتھ لے گیا کہ ادھر ہے میں نے کہا کدھر یہ تو بند ہے کہ تھوڑا سا آگے سے میں نے اس کو کہا ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تو ہنسنے لگا میں نے کہا مسلمان ہو کے نہیں ہو کہا مسلمان ہو چلو پھر نماز پڑھو تو اس نے بائسیکل وہاں رکھی اور میرے ساتھ مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھی تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ محلے میں نماز کا رواج نہیں ہے مغرب ہو رہی ہے بچے کھیل رہے ہیں جوان ادھر ادھر اپنے کام کاج میں مشغول ہیں یہ اچھا اچھی نشانی نہیں ہے میں نے کہا کہ میں آپ حضرت سے عرض کروں گا دو کام کرو آپ سب نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو ساتھ ہی ریگولر دعا مانگو کہ اللہ پورے محلے والوں کو سب کو نمازی بنا دے میں نے کہا دعا مانگو گے کہا میں سب دعا مانگو کہ محلے میں کوئی بھی بے نمازی نہ ہو سب نماز پڑھنے والے ہوں جی مرد بھی عورتیں بھی جوان بھی بچے بھی بوڑھے بھی ایک کام تو دعا کرا کرو سب کے لیے کہ اللہ سب کو نمازی بنا دے اور دوسرا کام یہ کرو کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو راستے میں کوئی کھیل رہا ہو کوئی جا رہا ہو کوئی آ رہا ہو کوئی دوست ہو تو اس کی بھلامر کر دو چلو بھائی نماز پڑھ لو پیار سے محبت سے کہو بچوں سے کہو بچوں چلو آ جاؤ نماز پڑھ لو ٹائم ہو گیا ہے کیوں کھیلتے رہتے ہو پھر کھیل لینا دس منٹ لگ جائیں گی پانچ منٹ لگیں گے نماز میں اس کے بعد واپس آ کر کھیل میں لگ جانا تو میں نے کہا بچوں کو بھی نماز کے لیے بلا کر بلا لیا کرو اگر بچے کھیل رہے ہیں آپ دیکھتے رہو نہ بلاؤ کون کہے گا ان کو نماز پڑھنے کا آپ ہی کو کہنا پڑے گا آپ نے اپنی نسل کو نمازی بنانا پڑے گا تو انہوں نے کہا وعدہ کیا ان شاء اللہ ہم ایسا کریں گے میں نے کہا دیکھو یہ پیغمبروں کی بھی سنت ہے صحابہ کی بھی سنت ہے قرآن میں ہے حضرت اسماعیل کے بارے میں وہ لہو نمر و زکا وکان ربی مردیا اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے آتے تھے فجر میں تو نماز نماز صلاح صلاح صلاح آواز لگاتے ہوئے آتے تھے حضرت علی کی شہادت والے قصے میں ہے کہ حضرت علی رمضان کا مہینہ سترہویں سترہویں تاریخ اور صبح کو سحری کر کے فجر پڑھانے کے لیے مسجد آ رہے تھے کوفہ کی جامع مسجد میں تو آواز لگاتے ہوئے آ رہے تھے اسلات اسلات چلو بھائی اٹھو اٹھو حالانکہ اذان بھی ہو گئی ہے لوگوں نے سحری بھی کر لی ہے مگر حضرت علی سلاد سلاد آواز لگاتے ہوئے سب کو بلاتے بلاتے آ رہے تھے تو وہ دشمن ایک کونے پہ موڑ پہ کھڑا ہوا تھا اس نے حضرت علی کی آواز تو دیکھ کر سن رہا تھا تو حضرت علی کے سر پہ تلوار ماری وہاں پر گرے آگے شہید ہوئے میں نے کہا صحابہ کی سنت تھی نماز پڑھانے کے لیے بلاتے ہوئے آتے تھے تو آپ حضرات بھی کوشش کیجئے اپنے اڑوس پڑوس میں کوئی بیٹھا ہوا ہو بلا مر کر دی چلو بھائی نماز پڑھ لو انشاءاللہ اس سے نماز کا ماحول پیدا ہوگا آپ سے اس لیے عرض کیا کہ آپ بھی اور جب تشریف لائیں تو یہ دونوں کام کر لیا کریں اللہ کا شکر ادا کریں اپنے گاؤں والوں کے لیے دعا کریں اللہ سب کو نمازی بنا دے اور آتے ہوئے وہ بلاتے بھی آئیں کہ چلو بھائی نماز پڑھ لو آپ کا بھلا ہوگا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ واخر دعوانا رب العالمین